هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأل أن يتجنبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكبره الله كافة للناس كثيرا ونذيرا ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجھے پر گفتگو نہیں کرنا ان شاء اللہ کا کے اپنے سلسلے کو کریں گے آج گفتگو اور گزارشات عنوان دن کی ضرورت ہے الرحمن يرى على سبيل انسان پوچھتا تلاش کرتا ہے مسلمان کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم اللہ اختار کے پہلا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ایمان کا سب سے پہلا جیت اللہ سے ماننا ہے میں جب کلمہ ہے کرتا ہے تو اس میں جب شہادت کا اعلان اور اقرار کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے اچھلی اللہ اللہ علی اللہ میں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مہادیب نہیں یہ گیا اس بات کا ماننا اور اس ماننے کا اقرار اور اعلان کرنا ہے کہ میری نظر میں میرے نزدیک سب سے پہلا حکم میرے رب کا ہے میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور پھر وہ یہ کہتا ہے آج کے جانا محمد عبد و رسول میں دوائی دیتا ہوں کہ مجھے علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس فکر اور اس جملے میں یہ میں اپنے پیغمبر اور نبی کے ہر حکم کو مانے گا اپنا ہر نوی کیپل کا آدیش اپنا دے گا ہمارے دین کی اور ہماری شریعت کی سب سے پہلی بنیاد راج اثاث قرآن ہے اور دوسری بنیاد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن اور حدیث کتاب سنت اللہ کا حکم اور اللہ کے پیغمبر کا حکم ساری کائنات ایک طرف اور خالق کائنات اور تائنا کائنات ایک تعینات ساری دنیا مل کر اگر کسی چیز سے حلال قرار دے لیکن اللہ اور اس کا کرم اسے حرام قرار دے ساری دنیا کو ٹکا دیں گے اللہ کرم بر چکر کے مزید آئیں گے دنیا حلال پہ ہے اللہ حرام پہ ہے دنیا حلال پہ ہے اللہ کا کرمبر حرام پہ ہے تو مسلمان وہ ہے جو وہ کہے کہ میں نے دنیا کے بات مانی میں نے تو اپنے رب کی اور اپنے چرمبر کی مانی ساری دنیا اس چیز کو حرام قرار دے اللہ اسے حلال بتائے ساری دنیا مل کر ایک چیز کو حرام بتائے اللہ کا پیغمبر اسے حلال بتائے تو ہم دنیا کے گرا دیں گے اللہ اور اس کے پیغمبر کے حصل کو نہیں گزرائیں گے مسلمان ہوتا ہی نہیں جو اللہ کی مانے اللہ کے بعد اپنے نبی کی مانے ہمارے دین کے شریعت کے دوسرے مسائل دوسرے آسان جو اللہ کے بعد بتایا یہ بتائے ہوئے ہیں یا ہمارے پیغمبر سے بتائے ہوئے ہیں جس پر اللہ کے قرآن کی یا روز کی قلت کی مہر ہوگی ہم اسے مانیں گے اور اللہ کے قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مار نہیں ہوگی جو کتنے دیکھنے میں عمدہ سے رہا ہم اسے نہیں مانیں گے ہماری وفاداری اور تازے داری اپنے اللہ کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ ہے ہم سب سے پہ سوچ سکتے ہیں مگر رب کے اس کے نبی کو قرآن کے سنت کے دور سے یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا اللہ تبارک و قرآن کریم میں واضح طور پر ایک جگہ میں کئی جگہ پر ایک آئے نہیں بلکہ دس تو میں یا آئے آیتوں میں یہ اعلان کروایا ہے کہ موجود حرام ہے دیکھ کا دینا بھی حرام سیٹ کا لینا بھی حرام دیکھ پر کاروبار کرنا حرام مجھے لین دین اور قرضے حرام اور ہر ویسے جس میں کسی کرتے ہوئے شرط ہوگا جو حلال لیکن حرام کہلائے گا اگر اللہ قبار کیا پہلا ایک جگہ ایک مقبا فرما دے دے روز حرام سب بھی ہم مان لیتے لیکن یہاں پہ اللہ نے ایک جگہ نہیں ایک جگہ کر ایک آئے یا گیارہ آئے کو فرمایا دیا ہے بکرا نے پھر آئے آر عمران پھر رکھا نے اور پھر ہے روم بار بار پارٹی کے ساتھ سمجھایا جتنے بھی کاروبار حرام ہے آج مسلمانوں نے جو بیماریاں گبا کی طرح پھیل گئی ربا جب آتی ہے تو پورے ملک اور قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لگتی ہے کسان اور آڈیاں جب آتی ہے تو سب کو نکاح کر جاتی سالاب آتا ہے تو وہ کسی چکے پکے مکان کا فرق نہیں کرتا کم میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ آج مسلمانوں نے دگا کی طرح پھیل گیا سالاب کی طرح ہر گھر میں گھس گیا باندھی اور بند کرا گیا اور کسی نہ کسی شکل میں ہر مسلمان اس دماغ میں مبتلا ہے حرام کاروبار میں ہے ملے پیسے ہوں گے جن کو اللہ نے بتایا مال تجارت دولت اور سرمایہ بڑھانے کے ارادے میں حلال اور حرام کا فرق مسلمانوں کی زندگی سے لگا دیا ہے بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں نمازی اور حاجی پیڑوں پر گاڑیاں مگر کوئی بھی کاروبار پر چکیاں اور کارخانے چلا رہے ہیں بینکوں کے کوئی لے کر اپنے کاروبار کو بڑھانے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ نے غور کیا آج وہ بارہ فکر دیتا ہوں زیادہ کوئی مسلمان گناہ گنا مبتلا ہے نہ جاننے کی وجہ سے آج امید جلندری اپنی راس نہیں کر رہا قرآن کی بات کر رہا ہے اپنا فتوا نہیں سنا رہا درم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا سنا رہا ہے اسلام اور ترمے کا حکم بتا رہا ہے جس کو پتا نہیں وہ آج غور سے سن لے اور عمل کرے اللہ کے پیچھے جس کو پتا ہے جو مرتبہ ہے جی کا ارادہ ہے اور ان باتوں کو پھر پانا کھول کر دیا گراخ میں جگا دے اور اپنی زندگی سے سوچ کی لالت سے نکال دے آئیے ہمارے لیے سب سے بڑا مرکز روپیہ ہدایت اللہ کی کتاب پرانی سلیم ہے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا بکرا ہے تیسرا سارا ہے اللہ تبارک کٹا ماں طور پر کے بارے میں رہے جان کروارے آج ہم بہت سے سوچ پر مدنی انعامی یقینوں میں شریف ہوتے ہیں پرائز بانڈ خریدتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں جو نہیں سوچتے کہ کسی عالم سے پوچھتے کہ یہ حرام چلیں یہ ناجائز چلیں اس کے گراغ یہ میرا رب کے ناراض نہیں ہوگا یہ قرآن کے خلاف کر یہ شریعت کے خلاف چلے جو کہ جنما کے نافت ہے لالچ ہے میرا مال زیادہ ہو جائے یہ قرآن برکت کے لیے اس نہیں ہے یہ شریعت کا کام بتانے کے لیے بھی ہے یہ صرف وزیفے کی کتاب نہیں ہے یہ مسائل کی اور آسان کی کتاب بھی ہے یہ صرف علاقہ میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ پہلے سمجھنے سمجھ میں عمل کرنے کے لیے اللہ نے جاری ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے بھیجا اس نے اس کتاب کو اس لیے دیا تاکہ اس کو پڑھ کر کرنے پر ہم وہ سمجھے کہ ہم نے زندگی کے گزارنی ہے دبا سے خرید کر مزید لاتے ہیں آپ اس کی جائز بھی پڑتی ہے تین کو اس کتاب نے کے مطابق چلاؤ گے یہ کام دے گی ورنہ خراب ہو جائے گے یہ انسانی کی سمجھے دے قرآن کی رہنمائی میں چلے گا تو کامیاب ہوگا ورنہ یہ جسم بھی سب اس کی روزی برباد ہو جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جو لوگ خود ہی کاروبار کرتے ہیں خود ہی لین دین کرتے ہیں سود پر ناج دیتے اور لیتے بینکوں سے سو وصول کرتے ہیں لوگوں کے قرضے سوچ کر دیتے ہیں کاروبار میں رہا ہے ہیں اللہ کلاؤ کا تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مطلب گرمت کھاتے ہیں میراج صرف کھانا اور پیٹ میں ڈالنا نہیں بلکہ نفرت میرا استعمال ہے جو کسی سے کرنے بھی کاروبار میں شامل ہے سوچ کا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب کائنات فرما رہے کہ سارے قیامت کے دن جب میں نے کمرے سے اٹھاؤں گا آئے ہر میں جب میں نے کمرے سے گندہ کر کے نادار نہ کرنے لاؤں گا تو یہ دیوانے پاگل اور مجرور حالت میں کبرہ کے اس میں ہول ختم ہو چکی ہوگی یہ پاگل بن کر کبڑا سے اس لے رکھا کہا ایک اور قیامت کے دن جب آئے گا میدان راستے میں آئے گا تو عقل نہیں بے عقل ہوگا ہوش میں نہیں جو ہوگا چلی نہیں پاگل اور مجموعہ ان کا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عام رات سوال میں سے اٹھنا اور عالم حجر ہے عالم حجر میں اور میدان حجر میں سورج کھانے والا پاگل بن کر کھڑا ہوگا اس کی اثر ختم اس, اس کے حالات اور دماغ ختم ہو چکا ہے یہی نہیں پاگل ہوگا آپ کی دنیا میں بہت سے پاگل دیکھتے ہیں لیکن ایک پاگل ہونا بیماری ہوتا ہے ایک پاگل ہونا سزا کے طور پر ہوتا ہے دنیا میں جو آپ کے بے حص نظر آتے ہیں یا کوئی پاگل نظر آتا ہے مجموعہ نظر آتا ہے یہ مرض اور بیماری کی وجہ سے ہے اور آپ نے ایسے پاگل دیتے گے کہ وہ چاپ کرتے رہتے ہیں کس زبان سے نہیں کرتے مگر سوچ ہے جو قیامت کے میدان میں پاگل بن کر آئے گا وہ بیماری کے طور پر نہیں اللہ کے آزاد کے طور پر ہوگا سزا کے طور پر ہوگا اس لیے یہ فرق ہوگا کہ دنیا کا پاگل خاموش نظر آتا ہے مگر قیامت کے اندر جو سوچ ہے پاگل بن کر آئے گا فرمایا گیا نے بچوں نے فرمایا جس صرف چپ نہیں ہوگا بلکہ زبان سے بکواس بھی کر رہا ہوگا یہ اللہ کی طرف سے گزار ہوگی اجان بھی بچا ہوگا دنیا کا پاگل یہ خاموش ہوتا ہے اس کے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا اسے کسی آلات وغیرہ کا احساس بھی نہیں ہوتا اسے کوئی طرح کے بعد احساس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کوئی پتا نہیں میرے پیسا جو بڑھ رہی ہے بہت سے دیہات آپ نے دیکھے ہوں گے ان دیہاتوں کو آپ تین سائیں ان کو کوئی تکلیف نہیں جو اس لگاتے ہیں یہ دنیا کا پاگل ہے جو بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہے جس سے تکلیف کا احساس درد کا احساس نہیں ہوتا یہ ان فرمایا گیا کہ جو پاگل اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بہت انسانوں کے پاگل بنا کر یہ بچارے بیماری نہیں ہوگا یہ سزا کے طور پر ہوگا یہ اللہ کے آزاد کے طور پر ہوگا اس لیے اس کو جتنی تکلیف ہیں اس کے اس کا روپ کا حق کا اور ادیت کا احساس بھی ہوگا پیچھے نکالے گا دنیا کا پاگل جتنا خطرناک نہیں جتنا کے جتنے سے کہا آخرت کے پاگل کرے اور گا اور آخرت کا پاگل ہوگا کرانے کریں اللہ فرمائے الگ تمہیں غریبا لا یقینا کما یقین اس کا کیا بیٹا جس کا آپ کو لا کر جس کے شیطان جن جن کا ایکسپریس کرے تو اس سے پاگل کر دیا آپ کے خیال میں ایک سوال ہوگا کہ دنیا میں کچھ دیتا دیتا رہا کیوں کھاتا کھلاتا رہا کسی کاروبار میں مبتلا رہا یہ دنیا جرم میں اور میں خواہمی بنا کے ہونا چاہیے نا زون کو کیا کود کا چلا میرے پاگل بنے کیا مناسبت ہے علماء نے لکھا ہے اس میں مناسبت ہے دنیا میں جو کھیتی کاروبار کر رہا ہے وہ گیا ایک طرح کا پیسہ کمانے مست ہے بے ہوش ہے کوئی ہوش نہیں ہے اس کو پیسہ کما رہا ہے یہ وہ قرضے دے کر ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ ہے ڈیڑھ ہزار لیتا ہے ایک مجبوری میں آپ جا کر قرضہ مانگ رہا ہے آپ کیسے میں دیتا ہوں مگر جاتی میں ہزار میں لے گا ڈیڑھ ہزار دوں گا دو ہزار دوں گا پیسے کے اندر کوئی شرم اس کو رکاوٹ نہیں کوئی خلا مانگے نہیں میں وہ گیا سارے کاروبار کرنے والا دنیا میں پھر مت طور پر میں کام کر رہا ہے اللہ اس کی سزا دے گا اسلامت کے دن بحث کر دے گا اختلاف اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیے اللہ پہاڑ اللہ دے گا جو بھی کاروبار کرنے والا اپنی دلائی دیتا ہے میرے پیسے سے جو موجود مدد ہو جائے گی ان کے مہینے جن میں دیکھ بانٹتے تھے اس وقت اس کی یہ مالیت اور قیمت نہیں ہوگی جو اپنی دلائی دیتا ہے اپنی دلائی دے کر اپنے سوچ کر جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا کہ جس عقل کے اس نے غلط استعمال کیا اللہ جا کے لامت میں لے کہ دنیا میں جنہوں نے میری عقل کی کو غلط استعمال کیا سے پہلے اللہ نے فرمایا یہ کافر کہتے ہیں لین دین خریدا کا دیوی کے چیز سے بنا ہے سوچ کے مقصد میں نفع کرانا اور آج جب انہیں دیکھتے ہیں دکان کرتے تجارت کرتے ہیں سب سے بھی کمانا جب لین دین حلال ہے تو پھر بھی حلال ہونا چاہیے یا پھر آپ پہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے لین دین میں میں عام تجارت دوسرے زمین و آسمان کر سکتے اور پھر اللہ نے اس کو حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دیا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں ہماری اسپلبیوں سے سن کر کے رک گیا اور کہا جا گیا ماد میں اس سے گناہ ہو گیا وہ ہم دیوا کرے گا معاف کر دیں گے اور آئندہ کے لیے بات آ گیا تو ہم اس کے کتنے گناہوں کو معاف کریں لیکن جو نہ آیا اور مبتلا رہا تو اللہ تعالیٰ متعارم آج پریوار کا میل دیو رہا ہے اور خود ہی کاروبار میں مبتلا رہے ان کے پانچ سات چکر ہونا چاہیے یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلے جہنم کی آپ کے اندر نہیں آگے چلا اردال اللہ عبارت میں آیا کو سے بڑھاتا ہے جس میں عزیب اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی اور ایک موبائل سے کا اجالا نہیں کیا بغیر سے بھی کاروبار کرنے والا جو طرح کا خیال کرتا ہے میرا مال زیادہ ہو رہا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے میں نے ہزار روپیہ خرچہ دے کر بدلے میں دے لگائی ہے بینک میں پیسہ رکھنے والا یہ رہا ہے میرے دل کے دیا تو ایک لاکھ روپیہ تھا اور گوڈیا جو ایک لاکھ پانچ ہزار گوڈیا جو ایک لاکھ دس ہزار اس نے خیال یہ کیا کہ اس کو بغیر جو نظر ہی آتا ہے میرا مال زیادہ ہو رہا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے بولو بات نہیں آ رہے کہ نہیں آ رہے بہت سمجھنا سننا اور یہ باتیں آگے پہنچانا کسی کاروبار کرنے والوں کو اپنا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مال زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور جب کوئی کرتا ہے خیرات کرتا ہے اس کے بغیر مال کم ہوتا نظر آتا ہے کہ یہاں دے رہا ہے وہاں لے رہا ہے میرے میں مال زیادہ نظر آ رہا ہے جب دیتا ہے تو سب کٹ ہے کم دیتا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے نام چاہتے تھے ان کا محنت کر دینا کے کاروبار کرنے سے تیرا مال زیادہ ہو جائے گا تیرا مال کٹ جائے گا لے کر کارخانے اور اور لگائے گا دلڈ میں بنائے گا مکانات بنائے گا تجارت زیادہ کاروبار کرے گا تمہیں سوچے گا میں لاکھ قدم سے تیرہ قدم ہو جاؤں گا کروڑ قدم سے دو کروڑ قدم ہو جاؤں گا تین تیرہ قدم ہو جاؤں گا فلم یاد کر کوئی مال کو بڑھانا چاہے گا کاروبار کی بھی کرتے جائے گا اس کو کم کر دے گا میں دو کاروبار سارے بار والے میں مال کو بیگ نہیں دیتا کم کر دیتا آپ کہیں گے ہمیں تو مال بندے نظر آ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے ہم نے تو پہنچے دیے تو دو لاکھ روپئے سال کے بعد میں میرے دو لاکھ پچاس ہزار اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن بولو اللہ کا قرآن غلط ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حمیز کی بات نہیں ہے یہ ماٹے کسی سے بھی اس کا ترجمہ کرا لے اللہ کہنا کو میں ربا کو مٹاتا ہوں ربا ربا اور پیٹ کو بٹاتا ہوں اور سب اور خراب کی وجہ سے مال بڑھاتا ہوں اللہ کرے دادی رما نے کہا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے میں اللہ تعالیٰ سوچ کر اس سے کما دے گا سب سے کھڑا کا خراب دے گا سوچ کر آزاد سب سے پر خراب اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے دنیا کے ساتھ بھی ہے میں دنیا نے بھی یہ بات غلط نہیں کرتے ہو سکتا دے کر دیکھا دے کر دیکھا غریب نے ہر سے دیکھا اور مسلم کے دل سے دو تمہارے دینے میں بدائے مال کم ہو رہا ہے حقیقت میں اللہ تمہیں ترین سے مال دلا دے گا تمہارا مال بڑھا دے گا جو بھی کاروبار کر کے دیکھو بغیر تمہارا مال کرے گا یہ میرے کسی میں اطلاع کرے گا کسی بیماری میں اطلاع کرے گا کسی حادثے میں اطلاع کر دے گا کسی ایکسیڈنٹ کا ان ہو جاؤ گے تمہارے گا مصیبت آ جاؤ گے اور تمہارا یہ مال کم ہو جائے گا سب کرا دے گا میں ہو جاؤ گے اور آج تم لگ اگلے دن تم سخت نہیں رہو گے تجربہ کر کے دیکھ جتنے لوگ دنیا میں ایسے اور ہیں جتنے جو بھی کاروبار کی وجہ سے آج بھوک کرتے سکتے ہیں آج ان کے بعد اپنے اور پینے کو نہیں ان کا دماغ اب بھی اس طرح دے گیا پانچ لاکھ کا دیا ہے کھانے میں کاروبار میں نقصان ہوا اس لیے ہوا کہ ہم نے جو بھی کاروبار کیا تھا اس لیے ہمارا کاروبار سب سزا پہ سرمایا بھی چلا گیا تیسری بات پہلے میں نے کہا جو بھی کاروبار پر آخرت میں سب سے پر آخرت میں چلا دوسری بات کو کاروبار پر مال حقیقت میں دنیا میں چڑھ جائے گا اور سب میں بڑھ جائے گا دوسری بات اگر آپ چلے میرے کاروبار کو روپیہ پرانے پلانے کیا مال بچا بچا جا رہا ہے تو یاد رکھو پھر اس کا یہ مانا بھی جلدی رہتے رکھو آپ کا پلان کی کہ اگر سے مال تمہارا بیچنے میں بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے لیکن تم اس مال کی برکت سے اس مال کے کمرے سے اور حرام کمائی کمال مال سے قائدوں کے مارے جاؤ دے مال ہوگا بس برکت نہیں ہوگی مال ہوگا مال کا مطلب ہوتا ہے سکون امن اطمینان مال ہوگا مگر راحت نہیں مال ہے سکون نہیں مال ہے اطمینان نہیں میں ڈاکٹر بار مال کا جہاں جہاز کو آرام دے دے سکا ہاں، دنیا میں آپ کو سکھا سکتا ہے اور چرچ دیکھ سکتے ہیں کتنے لاکھوں بچے کتنے چڑھاوار بچے جن اسٹیٹ کا کاروبار کریں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں چین نہیں اطمینان نہیں راحت نہیں آرام نہیں عزت عزت نہیں نہیں راحت نہیں آرام نہیں سکون نہیں اطمینان نہیں چین نہیں خراب نہیں نیند نہیں راحت نہیں بڑے بڑی کوٹیاں بن گئے گاڑیاں کارخانے تک پوجا کر پا کر بڑی بڑی ہر ایک جنہوں نے جائیداد میں تو دیکھتا ہوں شام کہیں دن کہیں رات کہیں اولاد کا پتا نہیں بیوی کا پتا نہیں جس میں دارے کریں دیش کا خیال نہیں کس کام میں ہو دن رات کیا دے چاہیے میں چاہیے کہ میرا کاروبار بن جائے آج جہاں کل وہاں یہاں سب لگے وہاں سکتی لگے یہی تو اللہ نے ایسا لگا دیا پانی میں سکون تمہاری زندگی سے خلاف ہوگا اور ایسا اللہ آپ کو دیتا ہوگا سیدھی کا ادار ہے بڑا مالدار ہے لیکن اس کو خواب آ گولیاں کھاتا ہے پھر بھی نہیں مل جائے گی کمیشن کمرہ ہے بڑا شاندار بیڈ روم ہے لاکھوں روپئے کا اس کا بیڈ ہے چند مرمر وہاں لگا ہوا ہے سکون کی جگہ ہے دنیا کی اعتراض سے بڑی روزگار ہے اس کے بعد بے نیند کی دیکھنا کھاتا ہے نیل یہ کی نہیں ہے یہ ایک حرام مال کی ہے کہ برکت نہیں ہے اطمینان نہیں ہے چین نہیں ہے کسی سوچ کو آپ نے ہوگا کہ اس کی بات استحاظ عزت ہے اگر ہے عزت ہے عزت ہے کی عزت ہے اللہ کے باغوں کو قریب دنیا نہیں امریکہ جو دنیا کے مالدار ملکوں میں استعمال ہوتا ہے دنیا کے امداد دینے والے ملکوں میں اس کا نام ہے اور اس کے اوپر ناموں میں اس کا نام ہے ایک آج کی دنیا کا بڑا ملک ہے بڑے آدر ہے یہ ہم مالدار لوگ کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے سب کے پچہتر فیصد امریکہ کے لوگ رات کو دن کو کی پا کر ہیں پھر چلی جاتی عزت راحت سکون اطمینان چین نہر انت یہ اللہ کے دین پر چلنے میں ہے اللہ کے دین کی ناپے میں نہیں ہے چاہے تجربہ کر کے لے اور ہو بھی رہا ہے تجربہ اب ہوگی سب تو یہاں کے سنچار کبھی بچت نہیں ہوگا بیٹھ پریشان رہے گا میں نے خود دنیا کے بڑے بڑے گھر کے لیے دیتے جو بھی کاروبار کرتے ہر وقت پریشان رہتے ہر وقت پریشان رہتے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ اس کے مقابلے میں جو حلال کاروبار آپ ہی کریں گے روے والے سر میں ابو سے بنا کر لینا پوری کاروبار کرنے والے کا اگر مال زیادہ بھی ہو گیا تو سردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ اس کا مال بڑھائے گا نہیں اس کا مال کم کر دے گا یہ بہتر کیا ہے یہ روے علیہ السلام کہتے ہیں دنیا ہمارے کر دیا یہ دنیا یاد رکھنا میرے عزیز دے گا چیز ہے سامان راحت اور چیز ہے راحت اور چیز کا نام ہے راحت اور چیز کا نام ہے گاڑی اے بنگلہ یہ کمیشن کاروبار یہ راحت کا سامان ہے مگر خود راحت نہیں ہے اگر یہ خود راحت ہوتے جس کے بعد یہ چیزیں ہوتی سب سے زیادہ اطمینان نہیں کرتا سکون نہیں کرتا یہ سامان راحت نہیں ہے راحت اور نام ہے راحت وہ ہے کہ آدمی دنیا کا بادشاہ ہے آدمی دنیا کا اس کی کرانے ہے اور دنیا میں کباب سے آپ دیکھیے اس کے جسم پر کافی جگہ ہوا لباس ہے کتنا پرانا کپڑا ہے اور وہ وقت کا رکران ہے بڑی بڑی طاقتوں کے صاحبانوں میں نام سن کر لڑکا جاری ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوشی نہیں بدلا نہیں یہ سلیشن نہیں یہ قریب گاڑیاں نہیں یہ پیدل چلتا یا پر سوار ہوتا ہے مگر ایک میدان میں بیٹا ہوا ہے اور اس میدان میں بھی کوئی بستر نہیں بچایا کوئی چادر نہیں بچائی کوئی ایئر کمیشن نہیں ہے کھلے چکے میدان میں مٹی کا لیتا ہے اپنا تکیا عید کو بنا کر اس طرح چلا ہوا ہے جاتے اتنے گہرے لوگ نے سوتا کو مٹا کے پھٹا ہوا ہے نیند میں ہوتا ہے تو اس طرح مزے نیند چل رہا ہے اس کا نام ہنر بھی کھٹا ہے یہ ہے راحت راحت کا کھانا نہیں ہے مگر راحت ہے اور ادھر سامان راحت ہے نیند میں آئی پہلے بدل رہا ہے دفتر میں بیٹھا پریشان ہے گاڑی میں بیٹھا پریشان ہے کیونکہ ہے اللہ کی دلالت کر رہے ہو ہوتی کاروبار کر رہے ہو حرام ذریعے سے مال کما رہے ہو خیال میں سے مال بڑھ جائے گا اللہ کہتا ہے سچا کا خراب کرنے والے کو میں سکون دوں گا میں دوں گا یا راحت دوں گا اس کے مال میں سے ڈال دوں گا کسی کاروبار کرنے والے کو زندگی کے سکون فیل ہوگا اس کے اندر آرام نہیں رہے گا نہیں ہوگی اطمینان نہیں دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جس چاہے اس قرآن پڑے بولو قرآن سچا ہے وہ غلط ہے سارے غلط ہے احمد سے قرآن غلط ہے یہ سچا ہے جب قرآن سچا ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے صرف حرام ہے تو تمہارا دوں گا اس کے نام میں ڈال دوں گا کسی کاروبار کرنے والوں کی زندگی سے سکون چھین خوشی لے گا اس کے اندر آرام نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی اطمینان نہیں ہوگا جو میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جس کو بھی چاہے اس قرآن کا کرے بولو قرآن سب یا غلط ہے سارے غلط قرآن غلط ہے یا سچا ہے قرآن سے کیا ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے صد حرام ہے تو تمہارا کیا خیال ہے حلال ہے یا حرام ہے قرآن کہہ رہا ہے صرف کاروبار سے مال کم ہوتا ہے تمہارا کیا خیال ہے مال کم ہوگا زیادہ ہوگا لکھ رہا ہے آگے چلیے اللہ تعالیٰ کافر کو اور گلاب کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا اللہ کا نام ہے اللہ نے ہمیں پہلے ایمان دے کر ہمیں مومن بنا کر میرا توجہ کرنا ہمیں مومن بنا کر مسلمان بنا کر ایمان کا کرنا دے کر اسلام کی دولت دے کر یہ گیا ثابت کیا یہ پیغام دیا یہ اعلان دیا یہ نوکس دیا کہ اے بندے تو میرا محبوب ہے صرف کس سے مجھے محبت ہے محبت نہ ہوتی میں تجھے دولت ایمان نہ دیتا جو کہ کافر سے مجھے محبت ہے یعنی مجھے من ان سے محبت تجھے میں نے ایمان دیا جو مجھے پسند ہے اب تیری مرضی ہے کہ تم میری اس محبت کی لاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جو میرے اس محبت کے پیغام میں جواب محبت سے دیتا ہے یا بغاوت سے دیتا ہے میرے اس پیغام میں محبت کا جواب محبت سے دے یا معافیت سے دے یا نا سے دے یا بغاوت سے دے یہ کوئی مزید ہے تو راستے کھڑے ہیں تیرے میرے محبت کے بدلے میں جواب محبت سے دینا ہے یا میرے نافرمانی کر کے نئے اس بغاوت سے جواب دینا ہے یہ سارا امتحان ہے اس لیے تو بتا دیا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے نہ کرتا ہوتا ایمان نہ دیتا نہ کرتا ہوتا لینی نہ بناتا نہ کرتا ہوتا اسلام بنانا بناتا نہ محبت کرتا ہوتا تو مجھے پرمتی نہ بناتا یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نامے سے بتائے چاہا ہم تیری محبت کا جواب کتاب سے دیتے ہیں یہ تیری محبت کا جواب سلامت سے آرط اللہ نے مجھے بتایا کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ سورج کو حلال سمجھے گا جس کا عقیدہ یہ ہوگا جس کا نظریہ یہ ہوگا کہ صرف حلال ہے صرف داعش ہے آج کے دور میں صرف بھرا نہیں ہے سوچ کے بغیر کام نہیں چل سکتا پہلے دور میں صرف حرام کا آج نہیں ہے جبکہ قرآن سارے زمانوں کے لیے ہے قرآن سارے سب کے لیے ہے اس سے حکم بات ہے جو خاص بات کرنے پر ویم اللہ نے بتایا کہ ہمیشہ کے کریے بتائے یہ ہمیشہ کے لیے جو لال سمجھے گا قرآن کی آئے کہ انہیں صرف کے حلال سمجھنے والا مومن مل رہے گا جو کافی ہو جائے دارا اسلام سے خارج ہو جائے صرف کو حلال سمجھنے والا کافی اور اگر کوئی مسلمان وہ اسے حلال نہیں حرام جانتا ہے مانتا ہے کہ حرام ہے اس کے بعد جو بھی کاروبار کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ کافی چلے یہ گناہ گار ہے یہ کافی اس کا اپنے ان گنا سے پیدا کرنی چاہیے سو کو حلال سمجھنے والا سارے سو کو حلال سمجھنے والا کافی دیش کو ہلال دینے والا دیش کو حلال کرنے والا دیش کو ہلال کرا دینے والا دیش کو جائز کرا دینے والا کافی ہے اور دیش کو ہلال نہیں سمجھتا حرام جانتا ہے اس کے علاوہ سو بھی کاروبار میں مبتلا ہے گناگار گار ہے دیکھ کو حرام سمجھ کر کرنے والا باقی پر گناگار ہے دیش کا حرام سمجھ کا کرنے والا کیا ہے سارے طور کیا ہے کافی ہے گنا گاہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیوا کی تحفظ دے اس گنا سے نکال دے آگے کیا کہنا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو پھر وہی پیارا انداز خطاب ہے جو اللہ نے مجھے اس امت کو سے بڑا خراج کیا کسی پیغمبر کی امت سے نہیں کیا نبی کے بات کی نبی کی امت سے بات نہیں کی آئے تو حضور سے بھی اللہ نے بات کی حضور کی امت سے بھی بات کی اور ایمان والے میرے پیارا نبے مقامات کا اللہ نے اگلے ایمان سے خطاب کیا اللہ سے ڈرو یہ بات پہلے کے نہیں کیوں دل بھی کاروبار وہی چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جو اللہ سے نہیں دیکھتا اللہ کا خواب کس کو دردے جس سے اللہ کے حکم کی دل پیدا ہے پرواہ وہی کرے گا گا آپ اگر ماں باپ سے ڈرتے ماں باپ کی بات مانیں گے نہیں ڈرتے نہیں مانیں گے آپ استاد سے ڈرتے مانیں گے استاد سے نہیں ڈرتے آپ نہیں اس کی مانیں گے پرواہ نہیں کریں گے آگے اللہ نے اس نام اس سے تم نے میرے سامنے آنا ایک دن تمہارا میرا آمنا سامنا مل ہے کیونکہ ہمارا رب کا آمنا سامنا ہونا تو نہیں مل بولو ہونا گئے کہ نہیں اس آمنا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو کیا یہ اور چہرے اور کام اس قابل ہے کہ رب کا سامنا کر سکے پیش میرا کام نہ کرنا ہونا دینا کرو جس میں دن میں سکڑ بارہ آگے فرمایا نظر رہنا بسوں میں نظر لے گا دو چھوٹ تمہارا لے لو تو دونوں چھوٹو لو کسی کو کر کردار چھوٹ رہنا چھوڑ دو ختم کر دو معاف کر دو لڑو کیونکہ تمہارا لینا حرام جس کا دینا حرام جس کے ڈرو اور آگے فرمایا ان موغ یہ کام تم سب کرو گے اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا سوچ میں بچے تم نے دو چیزیں اللہ کا ڈر اور ایمان ڈر اور ایمان ہوگا تو سوچ سے بچے گے ڈر نہیں بچے گا اللہ کے سورے میں پکڑو اپنے ایمان کی رات کی لائے رام روا بکنگ اور آگے ذرا غور کرنا اللہ کا رب بھی آیت ہے مگر یہ آیت کسی کو بلائے تھی جس کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ کی عظمت قرآن کی عظمت آخرت کا ڈر خوف کتاب کا حساب کا ہوگا ہوگا چاہیں ان کو من گو ورسوله یاد رکھو اگر تم سوچ کے ساتھ نہ ہو شروع کاروبار میں تیار ہو سوک لیتے اور دیتے رہے اور شروع کاروبار میں موقف رہے تو پھر تمہاری میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جم گئی شوق کے کاروبار کرنے والا شخص سوزی کاروبار کو تحفظ دینے والی حکومت اور لوگ یہ بڑا علاج اللہ سے جل کرے اللہ کے کلمت سے جل کرے قرآن کرتا ہے آپ پورا قرآن کریم کریں سے بلاس کرتے ہیں کہیں اللہ نے اتنی سخت بات نہیں کہی جتنی سخت بات اللہ نے چیز کے بارے میں کہی پورے قرآن کریم میں کوئی اللہ نے نہیں کرنا یہ کام کیا تو تمہاری میرے ساتھ اور میرے وب کے ساتھ جنگ ہے تم ایک طرف ہم ایک طرف ہے جو گیا انسان بڑا گنا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا تمہاری میرے ساتھ جنگ ہے میرے رسول کے ساتھ جنگ بھی اللہ سے جنگ کرنا چاہتے میرے تیار ہو جنگ کے لیے کیا رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو اور ہم تو کسی عام کا مقابلہ نہیں کر سکتے رب کا مقابلہ کر سکتے کا کیا مقابلہ کر سکتے جس کے سمجھے جس کے امنتی اس کے ساتھ کم کریں گے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ ادھر سے ہاتھ ہی دعویٰ اور پھر سے بھی کاروبار کر کے ادھر سے دن اللہ کی نماز کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے ترم نماز پوری بتا دے چورے پرابا ایم ایل پوری اور تیار ایک طرف اور تیرا پھر بھی کاروبار کر کے کو جنگ کرنا یہ سب سے بڑا گنا ہے اللہ تعالیٰ نے کی بات کسی اور اس کے بارے میں نہیں کہ اللہ نے چیز کے بارے میں آگے کرنا ایک آئے کے بعد لگ سکے یہ منٹر اس دن کے طور جس دن میں تم رقص کر لے کر جاؤ گے تمہیں جنہیں راشٹری رقص کا ملنے کے لیے بڑی میرے لوگ آواز سے بولا اور آواز سے بولا دل سے بولو اور بولا اپنے دماغ کو حاضر کر کے بولا کیا کرائے خیال ہے مریں گے نتیجے جائیں گے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے یا گے جانے راستے ہوگا رب کا سامنا ہوگا ندیوں کا سامنا ہوگا تمام آدم کا سامنا ہوگا سوچا اس پانچ کے دن کیا دے اس وقت کو جس نے تمہیں قرآن نے دنیا نے سمجھایا تھا فون کاروبار نہ کرنا اللہ کہہ رہا ہے تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے میں حساب لوں گا جواب لوں گا تو کروں گا تم سے پوچھوں گا میں نے حرام قرار دیا تھا کیونکہ میں نے اس سے اختیار کیا کیا جگہ اپنے فیصلہ اب دنیا اس کے بعد بات سب کرے رضی اللہ تعالیٰ ہوا فرماتے ہیں ان سے متقری رہے قرآن کی سب سے آخری ہے یہ باتیں نظام رکھا کرو دماغ میں محسوس کیا کرو نوٹ کیا کرو فرماتے قرآن کی سب سے آخری یہ آئے نازل ہوئی جس کے بعد پھر قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوا اور یہ آئے تو ہوئی علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے اکتیس دن پہلے یا نو دن پہلے بات پتہ نہیں نو دن پہلے ہزے کی حقاب سے انتقال کتاب کے کتنے دن پہلے معلوم ہوئی نو دن پہلے دو اکتیس دن پہلے دونوں کے آخر رہتے ہیں سب کیا آخر میں لازر ہوئی ہے یہ جو جو پھر آئے بکرا کی ہے تمہارے پھر میں لوگ گئے نفس ما آخری آیت ہے اور کتنے اہم نے کہی میں نے سارا قرآن اتارا نبی اتارا شریعت اتاری احکام اتارے یاد رکھا اس پر تم عمل تب کرو گے جب تمہارا یہ احساس تمہارا یہ عقیدہ یہ نظریہ یہ ایمان اور یہ بات تمہارے دلوں میں رہے کہ ہم اگر نہیں عمل کریں گے تو ہمیں قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا اس چیز کی طرح جس چیز سے میرے پاس آئے گا یہ آخری آیت ہے جو اللہ نے اتاری معلوم ہوا سوچ سے کون بچے گا جس کا آخر پر ایمان سوچ سے کون بچے گا جس کا قیام اپنے ہے کتاب پر ایمان ہوگا سوچ سے کون بچے گا جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا آج دنیا کی عدالت کے کب کے سامنے باتیں کرتے ہو رب کی عدالت کا کون سامنا کرے گا جہاں نبی اور پہنبر بھی کام پہ گے جس عدالت کا نقشہ قرآن نے یہ پہنچا یہ ملکوں کا تو سب کا یہ کا اللہ من امن اور اس کے بھی اور نبیوں کا بھی سب کا کاری ہوگا اللہ کی عدالت کا اتنا ریپ ہوگا کوئی دیر بھی نہیں سکے گا اس عدالت کے اندر آپ کی پیشی ہے آپ کے معلوم ہوا پھر حرام کا حلال میرے بولو دیا بل آج میں پورا ہندوستان میں پورا روم میں قرآن کے اندر دوست کے حرام ہونے کی تازہ آئے کے موجود ہیں میں اس کی تقسیم میں نہیں جاتا ہوں حضور علیہ السلام کے جو آپ کو بیان کرتا ہوں حضور اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نے فرمایا سات چیزیں انسان کو تباہ کر دینے والی برباد کر دینے والی کرو یاد کرو اللہ کے پیغمبر کا پیغام ہے سات چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے مغلو ہے یہ میری بات نہیں ہے کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ ایک نبی کی بات ہے جس کے چھوٹے بڑے سارے کرنا کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو قریب کرنا یہ صرف دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے آخرت بھی برباد کر دیتا ہے دوسرا فرمایا جادو جادو کرنا جادو کریں گے لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ جادو کرنے والے کو تباہ کر دیتا ہے اس کی دنیا برباد اس کا دین برباد اس کی آخرت برباد عیدہ کروایا کسی کو نہائز قتل کرنا یہ قتل کرنے والے کو تباہ کر دیتا ہے نمبر چار کروایا کسی یقین کا مال ناجائز طریقے پر لینا اور کھانا یہ ناجائز طور پر لینے والے کو تباہ کر دیتا ہے کتنی گئی بولو فرمایا جہاد کے وقت میں میدان جہاد سے پھانس جانا کو دکھا کر یہ بھی بارت تباہ کر دیتا ہے فرمایا کسی پاک براہمن عورت پر توہمت لگا دینا نجائز تو پاسیدہ عورت پر لگانا تو لگانے والے کو دین اور دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے بات میں فرمایا یہ انا بھی کاروبار کرنا یہ کرنے والے کھانے والے کو تباہ اور برباد کرے گا ایک ابھی سے ریاست کرانے بنانا سود دینے والے پر لانت سود لینے والے پر لانت سوڈی کاروبار کے معاہدے کو نکلنے والے پر لانت اور سوڈی کاروبار پیس کرانے والے پر لانت سوجی معاملے کی گواہی دینے والے پر لانت یہ میں نہیں کہہ رہا کتنے کہا ان کے واسطے جگاؤ کس نے کہا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے اس پیغمبر نے کہا یہ کا کرنا پڑتے ہیں ان میں ادھر رسول صلی اللہ لال وسلم نے حدیث کے سوال ہے میرا کا موقع تھا میں ساتویں آسمان پہ گیا میں نے اپنے اوپر راج اور درد کے مادے ہوتا دیکھا اپنے اوپر میں نے اس کے محسوس کیا اس چکر میں اللہ نے دکھایا تھا راج اور درد کے اوپر ایک قوم کے ساتھ میں گزرا جن کے پیٹ آپ کے کوٹیاں بڑے مکانوں کی طرح جینے اور پھیلے ہوئے تھے جیسے کوٹیاں بڑی ہوتی ہیں ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے اور ان کے پیٹوں میں سانس ہے سانس اور واضح طور پر اندر سانس کرتے ہوئے دنگ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں نے جبرائی علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور علیہ السلام میرے علی سلام حدیث سے مارے پہلے اور جگہ اور علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے مکانے سے بڑے دنوں سے بڑے پیشے سے بڑے اور پیٹ کے اندر سانس کر رہے بند مارے تکلیف کو تکلیف کرے وہ کون کون ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میں سیا یار اللہ یہ سوٹ کھانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کاروبار کرتے ہیں انہوں نے اسلام ایک کبھی سے پروان میں آج رات خان نے دیکھا دو شخص ہیں یہ سب لہر کے اندر ہے اور لہر فون کی ہے اور ایک آدمی لہر کے کنارے پر کھڑا ہے لہر کے اندر والا آدمی لہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جب کنارے پر پہنچتا ہے تو باہر والا آدمی اس کو چکر مار کر گہری بھی کرتا ہے واپس باہر بھیج دیتا ہے جب وہ نکلنا چاہتا ہے یہ پتھر مار کے واپس کر دیتا ہے جب نکلنا چاہتا ہے یہ پتھر مار کے واپس کر دیتا ہے بار بار یہ سزا گاہ میں سلا کھائے میں دینا موجود ہے سزا مل گئی ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ سیٹ کھانے والا آدمی حدیث کے سوال سوچ کا ایک دن کھانا ذرا غور کرنا کان کھول کر سننا کرا ایک مرتبہ سوچ سوچ کا ایک روپیہ بھی کھانا ادھر علیہ السلام کرواتے ہیں یہ تیس مرتبہ جب تاریخ ضلع سے بڑا گما ہے ایک دن سوچ کا کھانا ایک ابھی نے سماج سماج کے بڑا گمار ایک ابھی سے بنایا میرا سراج اللہ نے خود آپ کو اوپر ناگن کیا ہے میں چار شخصوں کے جنت میں داخل نہیں کروں گا شراب کا مجرم شراب پینے والا پورا نہیں کر رہا اس طرح جنت میں داخل نہیں کروں گا جو تو فرمایا یقین یا حق کھانے والا جنت میں داخل نہیں کروں گا اللہ فرماتے ہیں اور تیسرے فرمایا میں نہ فرمانی کرنے والا اس کو میں رب جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک کہ نہ کر لے اور فرمایا آدمی جنت میں بات نہیں کرے گا یہ سوٹ کھانے والا چھوٹی کاروبار کرنے والا روز کھانے کا کتنا گنا چھوٹی کاروبار کتنا چاہیے گنا قرآن نے کہا حرام رو نے بنایا حرام جن جہن نے کہا اللہ کے اعلان جن کہا اللہ کے کے سے اعلان جن کہا اور قرآن نے کہا اس کے مال کم ہوگا دے گا نہیں روڈ نے فرمایا جنت نہیں جائے گا کے بڑا گنا ہے دکھا لیا گیا کو یہ سلا دی جا رہی ہے آپ بتاؤ یہ بھی کاروبار حرام یا حلال میرے حرام یا حلال گنا یا باعث بنا ہے تو نہیں ہے صرف اسلام میں کوئی حرام نہیں تمام جیون حرام ہے یہ لیکن ریڈی جو آج صرف کے ٹھیکار ہے ان ڈاکٹروں جیون حرام ان ڈاکٹروں کے لیے بھی حرام ان ڈاکٹروں کے بعد میں حرام ہے قرآن کہتا ہے سود حرام ہے خرید کہتی ہے سود حرام ہے آج مسلمان اس میں مبتلا ہے اکثریت مسلمانوں کی دوا کی طرح اس بیماری کے شکار ہے بینکوں کا ایک دن سوچ کے گے پیسے لے کر کارخانے پر سنا سوچ کے گے کیا ضروری ہے آپ کرو کسی بڑے دے لے تو ہم اردو بچوں بنے یا یہ لازمی ہے کہ ہم لاکھوں بچوں بنے اللہ اتنا دے دے زندگی گزر جائے تو ضروری ہے ہمارا بار مالدار بننا لوگ کہتے ہیں اگر نہ نو ہم کاروبار نہیں کر سکتے کارخانے نہیں لگا سکتے نہ لگاؤ اگر اتنا حلال چاہے لگا سکتے لگاؤ ورنہ کو لازمی ہے کہ تم کروڑوں گا بچی بنو خاص نہیں لگاؤ آپ سارے اللہ کے گھر میں زیادہ کرو کرا تک اگر ہم پیٹ میں نظر آ رہے آج سیوا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بھائی وعدہ کرتے ہیں کیونکہ مر جائیں گے پیٹ کا پکڑ باندھ رہیں گے ہم کون سا اپنے پیغمبر سے زیادہ لال یاد ہے ہمارا پیغمبر اگر اپنے پیٹ پر روپ وجہ سے پکڑ باندھ سکتا ہے تو ہم ان کے نام لگا رم باندھ سکتے ہیں وعدہ کرو پہلے توبہ کرو سات تک سے ہم نے صدی کا واضح کیا ہم معافی من سے سیوا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ سیوا کرے وہ آپ لوگ کرے اللہ ہم سیوا کرتے ہیں ہمیں معاف کر کے آپ سیدھے رکھو دل کے ساتھ سیدھے رکھو ہم کے ساتھ آج وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بعد زندگی کا ساتھ تک نہ کچھ دیں گے نہ کچھ لیں گے کیونکہ کاروبار میں شامل نہیں ہوں گے دادا کرتے اللہ تعالیٰ اس پر سابق قدم رکھ کے آمین دو آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں سو اور ہے ہوتے میرے سماج ہے آپ جو اخبارات میں بیٹھ کر رہے ہوں گے میں تو کیوں نہیں جاتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات شوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس سے ہمارے ملک کا محت نظام تباہ ہو جائے گا اس کے ساتھ برباد پیدا ہو گے گی کا کاروبار کیسے چلے گا پہلا تو جو نماز کا لاگ رکھیے آرام سے نماز کر دیا جا رہا ہے راتوں رات کا راتوں رات کی رات رہیے پاکستان کے بنے کتنا چاہیے اچھا لوگ میرا حساب کیا پہلے تو آپ بتا دیں پورا لینا ترنگا کال ترنگا کا انیس سو سینتالیس میں بنا آپ مجھے بتائیے کیا یہ ترنگا کا راتے رات ہے بولو راتے رات ہے ترنگا کال ایک ہی ہے یہ پاکستان آج بنا اگلے دن کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کیس ختم کرو سات کرتے راتے رات راتے رات راتے رات پھر سے ٹھیک تھا اور اگر ترپن سال جگہ اور باقاعدہ اس پاکستان میں اس چاہیے لگانے میں اسکیے برسوں میں اس کا ان لیے چالیس سال علماء نے معذرین دین نے محنت کی ہے تیار کیا ہے اسلامی مریاتی کونسل جو حکومت کا بنایا جا رہا ہے یہ کافی سپریم کورٹ کمیشن کمیٹیاں علماء نے اپنے طور پر باقاعدہ محنت کر کے ہر کاروبار کا متبادل جائز سے ان کا بنا کر دیا اس پہ راتوں رات کہا جا سکتا ہے یہ بات کہی جائے سہینے میں غلط ہے میرے سارے راطوں کے مطابق ہے راتوں کے خلاف ہے چالیس سال اس پر محنت ہوئی ہے انیس سو ستر سے یہ چالیس چون سال اس پر لگی ہوئی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے میں ان کی بات ہے انہوں میرے پاس کوئی حرام ہے آج کے دور میں تو مجھے حرام ہی نہیں ہے یہ میرے کی بات نہیں ہے وہ دس جن کو حکومت نے ڈپارٹمنٹ عدالت میں مقرر کیا وہ شخص جن کو حکومت نے سپریم کورٹ کا رس بنایا وہ لوگ جن کو اسلام ہوں گے وہ ان سمنگل حکومت نے بنایا ان سب کے اس کا ایک خیال ہے یہ مریضوں کی بات ہوئی یا حکومتی اداروں کی بات ہوئی ہے بولے عدالتوں کا بہت یاد ہے عدالتوں کا احترام لازمی ہے پھر پھر عدالتوں کی بات نہیں پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون جو اسمبلی میں بنا سارے ملنے نے مل کر بنایا پورے ملک کے آرام نے بنایا اس کے مولوی تو کم تھے زیادہ تر تو گروگار سیاستدان تاجر پر جس اسمبلی میں موجود انہوں نے آئین بنایا کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور قرآن سنت کہتے ہیں کوئی حرام ہے ہمیں آج کہیں ان کو بھی کاروبار ہوگا یہ پاکستان کا آئین کے خلاف ہے نہیں بولے بولو آئین کے خلاف ایک بہار کو دیا جاتا ہے پھر تو حرام ہم درجے سے ختم کر دیں متبادل کیا اس کی جگہ کون سا نظام ہے پہلے متبادل آئے پھر کچھ ختم کریں گے تاکہ ہماری گاڑی چلتی رہے کاروبار کی یہ کہہ کر کی گئی خود حکومت سپریم کورٹ سے کہا آپ نے سوکھتے کو حرام کرنے کا فیصلہ دے دیا مگر کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ کا قاعدہ کی محنت کے بعد علماء ماہرین فائدے اور ماہرین مارچ معاشیات سے ویسے تمیز کے بعد باقاعدہ پورا متبادل جن کو نظام اسلام کے مطابق بنا کر حکومت کو دیا اسلامی اتنا کی کون سے دیا یاد اب یہ کہنا کہ اس کا متبادل نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے بولو یہ صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے اور میں ڈر گیا اس دن سے ڈر رہا جس دن سے حکومتی ترجمان اور وکیل نے عدالت نے یہ بیان دیا تو اگر حرام بھی ہے تو جس حرام کے ساتھ عوام کا مساف عوام کا فائدہ وابستہ ہو جائے اس کو بچانا تحفظ دینا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے بولا نعوذ بلّہ اگر یہ حرام دیے تو حکومت کی ذمہ داری ہے تو اس حرام کو چلنے دے سارے اچھا حصیب اللہ دن کیا اس بلّہ چلتے رہنے دینا چاہیے آپ مجھے بتائیے یہ بات اس میں شریعت کے مطابق دیتے شریعت کے خلاف جاتے ہیں ایک جملہ اس اور تھا اللہ کا آزاد اللہ کا مدد کیسے ایسی کم کر رہا ہے کہا کہ معیشت کی قیمت پر کے بار معیشت کی قیمت پر اس کا مائل درشن کمر نہیں یعنی اگر ہمارا دنیا میں کاروبار کا نقصان ہوتا ہے کو ختم کرنے سے اسلام کو عمل کرنے سے تو ہم اسلام کے دیں گے افغانستان کا دار نہیں کریں گے سب کا روکا سب بلند آواز دوں گا اللہ کا آپ کا چاہ ہے تمہارے نفا نقصان کو تمہیں پتا اللہ کو پتا نہیں ہے تمہارے کو دارن کرنے سے زیادہ ختم کرنے سے نقصان تمہیں پتا ہے رب کو پتا نہیں جس نے زیادہ کیا یہ قرآن میں کہتا ہوں میں جس میں تمہارے لیے مشکلات ہیں جو کھانا سیاح میں سب کا خالی سب سے بتا نقصان کے سب سے زیادہ جانتا ہوں جسے خطرناک جملے اس میں سے یاد رکھو ساری دنیا میرے سورے نے کہا تھا اللہ کے حلال کو حرام کہے حلال رہے گا حرام نہیں بنے گا اللہ کے حرام کو حلال کرے جو کیا رہے گا حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کے خیال لوگ گا تحریر مرکب کر کے خبر بھی اس پر کر دے لکھا لے آج کے دور میں مجبوری کے طور پر فروٹ کی اجازت ہے حضرت خان میں کے بعد کہا میں اس پر دستخط نہیں کرتا کہا دو آج ضرورت آپ کر دے ملت سماج سکانت حضرت نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اکثر کریم خانگی کو دستخط کرنے سے یہ سوٹ جو ہرا میں جو ہلار ہو جائے گا پورا ایک اچھے کروں نے لاکھ اچھے کروں کروڑ اچھے کروں گی جو ہلار ہونے کا چپلا دے تو سوٹ پھر بھی حرام رہے گا ان کا چپلا نہیں چلے گا یہ بکوان چلے گا آج کوئی اگر یہ سوچے کہ فلاں حلال کے بھی حلال ہو جائے گا مان لیں گے بولو آپ مان لیں گے مان لیں گے مان گے نہیں آپ کا کہہ رہے رب کا حکم ہے نے ان کی آواز سے نہیں چاہو کہ رب کو تک آواز پہنچے کہ ابھی میرے دین کے ماننے والے موجود ہیں اللہ کا آزاد جو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر آنا والا ہے اللہ اس کے پاس دے تمہارا آدم دیکھ کر مان لے یہ تو تمہاری مندی باہر نہیں گئی ماننے گے میں بھی سوچنے والا مائی لے گے مائی لے دے مائی لے دے جان دینا پڑی کریے گا جان دینا پڑی جان دینا پڑی جانا پڑا اللہ قدیم کر لے اپنی انفرادی زندگیوں میں سوچ کے نکالو اجتماعی زندگی سے نکالو حقیقت چاہیے وہ بجائے اس پہ صحیح پہ نہیں مت کرو کسی طرح یہ کام چلتا رہے وہ اس پر محنت کرے کہ اس کو اللہ کی جنگ کے بعد آ جائے اور اسلام کا نظام دے آئے اس کی برکتیں کون سے مل جائے اب ہم کہیں کار دا اللہ کی مدد آئے گی آپ کا کیا آئے گی کہ نہیں آئے گی اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی فکر فیصلے اس فیصلے کو تبدیل کرنے میرے سامنے کے لیے ایک بینک نے درخواست کی ہے اس بینک کا نام ہے یوناٹیڈ بینک لمیٹڈ اس سوٹ کے خلاف فیصلے جو قرآن اور سننے پر رکھ ہے اس کے خلاف عدالت میں کون جائے بہت کام کون جائے یوناٹیڈ بینک اس نے عدالت میں درخواست کی تو یہ فیصلہ بدل گئے صرف جاری رہنے دو آپ کی ایمانی بات اس کے لیے تیار ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ یو پی آئی میں ہے تو آپ نکال لیں بولو بینک کا کاٹ کرے گا کہ نہیں کرے گے بولو بجا دیا کرے تمہارا ایمان تمہاری اسلامی ہے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن سنت کے مطابق ہونے والے فیصلے کے خلاف بات کرے یہاں جا یہاں آپ سے فیل کرتا ہوں نے آپ سے اپیل کی ہے تو جن جن لوگوں کا اکاؤنٹ یو بی آئی میں ہے جو بینک بائی پاس کرے بینک سے چلے جائے اور سوال کرے کہ آپ کی درخواست واپس لے قرآن سنت کے مطابق جب فیصلہ ہے یہ فیصلہ ناسک ہے آپ بتاؤ بائی پاس کریں گے کہ نہیں کریں گے جو کہتے ہیں بائی کاٹ کریں گے تو ہاتھ کھڑا کریں یونی مدارس کے بارے میں ایک قانون گورنمنٹ لانے کا اعلان کر چکی ہے ایک پر کل ہم نے پورے ملک کے تمام مدارس کی تجویزوں کا اجلاس بلایا غور کریں گے جو فیصلہ وہ کریں ساتھ دے دے کل ان شاء اللہ ان کا اجلاس ہوگا اللہ تعالیٰ ملک کے لیے یہ فری فرمائے ملک پوری نظام کی لانت سے نکالے اسلامی نظام نہیں سکتی برکات اللہ دے حکومت کو دے دے ایک خطرے میں ان اٹھائے پوری اسلامی دنیا کے لیے پاکستان ماڈل بنے نمونہ بنے کسی نظام کو ختم کرے ان شاء اللہ یہ قدم اٹھائے اللہ کی مدد آئے گی ناکامی نہیں کامیابی آئے گی اس وقت کسی کاروبار کی وجہ سے ہمارا پاکستان چھتیس ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے اتنے کا چھتیس ارب ڈالر کا مقروض ہماری اولاد بھی مکرو میرے علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کاروبار کرے گا اس کی جو اولاد ہوگی اس کی جو نسل آئے گی وہ بھی کبھی آرام کی زندگی میں گزارے گی یہ سوچ کی نہیں سو آپ کے غلام بن جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام سے بتا لے آمین کر دیا یہ باتیں میں نے آج کری میری ان باتوں کو یہ میرے قرآن کے حدیث میں آگے پہنچا لیں والوں کو بتاؤ گے دوستوں کو بتاؤ گے مبلس بنو گے ٹائم بنو گے اس کے کے کارڈ بھی ہو رہے گے اس اس طرح سے کام کرو ہر گھر میں پہنچاؤ ہر کے ملازم کو دو ہر میں پہنچاؤ اللہ تعالیٰ سارے کسی کے دل میں ڈال دے ہماری بچوں کا دنیا بن جائے نہ ملتی بن جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ابھی آپ تقریب سماج کروا رہے تھے بیان فرما رہے تھے جناب قاری محمد حنیف صاحب جلندری دامت پر برخاست محتمین ملا لیا مدارس جانے پاکستان موضوع تھا پاکستان حرام ہے پہلی کی لانت گھر گھر آئی ہے اب تو پہلی گن کی بھی لانت گھر گھر آئی ہے کافی میں انگریزوں نے کیسے چال چلائی ہے اب تو پہلی بھی کی بھی لانت گھر گھر آئی ہے وطن میں انگریزوں نے کیسی چال چلائی ہے سب کی مسلم اسلام پیدا سے اللہ ایسا جو مجھ ہٹ دیے کسی نام کے دادا